في آخر كلامنا معزز سمین کرام اللہ تبارک تعالی جس کو جتنا اونچا مرتبہ دینا چاہتا ہے اور جتنے اونچے مقام پر پہنچانا چاہتا ہے اسی درجے کی آزمائش اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں سے کرواتے ہیں اور کوئی اگر اونچا مقام پانا نہیں چاہتا تو اسے آزمائش اور امتحان کی بھی ضرورت نہیں ہے پیغمبروں میں جس پیغمبر کا جتنا اونچا مقام ہے آپ جانتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے سامنے اتنے ہی کٹھن حالات لائے حضرت موسا علیہ سلاۃ وسلام جدید القدر پیغمبر ہیں کلام اللہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے زیادہ حضرت موسا علیہ سلاۃ وسلام کے واقعہ کو ذکر فرمایا حضرت ابراہیم علیہ سلاۃ وسلام کو اللہ نے خلیل بنایا لیکن اس مقام تک پہنچنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ سلاۃ وسلام کن کن امتحانوں سے گزرے کیا کیا حالتوں سے گزرے کون کون سی آزمائشیں آئی آپ ان کو بخوبی جانتے ہیں اور سرور کونین آخا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء ہیں امام الانبیاء ہیں سید الاولین ہیں سید الاخرین ہیں شافی محشر ہیں ساقی کوثر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام تک پہنچنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی قسم کے حالات آپ کے سامنے پیش فرمائے اسی لیے آپ نے فرمایا اوزی تو فلّہ وبا اوزی یا فلّہ ہی آہد مجھے اللہ کے راستے میں اتنی تکلیف دی گئی کہ کسی اور کو اتنی تکلیفیں نہیں دی گئی اور اتنی آزمائشیں نہیں آئی اور اتنے امتحانات نہیں آئے کیوں آپ کا مقام اونچا تو آپ کے لیے امتحانات بھی اونچے ہیں آزمائش کے راستے بھی کٹھن ہیں امتوں میں اللہ نے سب سے اونچا مقام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا بنایا ہے آپ ہزار مرتبہ سن چکے ہیں اللہ نے اس امت کا وہ مقام بنایا کہ پچھلے انبیاء علیہ سلاد وسلام میں کئی پیغمبروں نے اس امت میں آنے کی اللہ سے درخواست کی اور دعائیں کی یہ مقام ہے اس امت محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اتنا اونچا مقام ہے ساری امتوں میں افضل ہے ساری امتوں میں اعلی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ بعض قومیں وہ ہیں یہودی ہیں عیسائی ہیں نسارا ہیں بنو اسرائیل ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان سے دسترخوان نازل کیا اللہ نے جنت کے میوے ان کے لیے نازل فرمائے اللہ نے پتھر سے پانی کے چشمے نکالے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سمندر کے اندر راستہ بنا دیا ہمارے لیے ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا کبھی من و سلوا نہیں ملا کبھی سمندر میں راستہ نہیں ملا کبھی پتھر سے پانی کا چشمہ نہیں نکلا پھر کس اعتبار سے یہ امت اعلی امت ہے افضل امت ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کو چمکانا ہے میوے دے کر نہیں دسترخوان دے کر نہیں اور پتھر سے پانی کے چشمے نکال کر نہیں سمندر میں راستہ بنا کر نہیں اللہ تبارک تعالیٰ اس امت کو چمکانا ہے امتحانات دے کر آزمائشیں دے کر قربانیاں ان سے لے کر اللہ تبارک تعالیٰ اس امت کے اندر نکھار پیدا کرنا چاہتے ہیں بنو اسرائیل کو اللہ نے من و سلوا دیا اللہ قادر مطلق ہیں کہ جنت کے میوے اس امت کے لیے دے دیں اللہ تبارک تعالی آسمان سے دسترخوان نازل کرے اللہ تعالی اس امت کے نوجوانوں کا نکاح جنت کے حوروں سے اس دنیا میں کر دیں اللہ قادر مطلق ہیں لیکن اللہ تبارک تعالی اس امت کو چمکانا چاہتے ہیں اس امت کو اعلی مقام پر پہنچانا چاہتے ہیں اور یہ امت جنت کے اندر سب سے پہلے جانے والی امت بنے اس لیے اس امت کے لیے امتحان کا جو پرچا ہے وہ پرچا بھی بڑا کٹھن پرچا ہے ایسا نہیں کہ حلوے کھا رہے ہیں من و سلوا کھا رہے ہیں آسمان کا دسترخوان آیا ہے اور میوے کھا رہے ہیں یہ تو ایک معمولی قوم کے لیے تھا اس قوم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قیامت میں گواہ بنانا ہے اور پیغمبروں کے مقابلے میں جب ان پیغمبروں کی امتیں اور ان پیغمبروں کی قومیں جب ان کی نبوت کا انکار کریں گی اور رسالت کا انکار کریں گی اللہ تبارک تعالیٰ اس امت کو ان پیغمبروں کے حق میں گواہ بنانا ہے کتنا اونچا مقام ہے بقدالی کا جالنا النَّاسِ وسط ہم نے آپ کو امت وسط بنایا اور آپ کو گواہ بنایا کن تم خیر امت اخرجت الناس تم بہترین امت ہو اور جب اب تک جتنی قومیں آئیں اور جتنی امتیں آئیں اور قیامت تک جتنی امتیں اور قومیں آئیں گی ان میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے اونچا سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل ہے یہ مستقل الگ عنوان ہے اس امت کی مجموعی فضیلت اس امت کے ایک ایک فرد کی فضیلت اس امت کی دعا کی فضیلت اس امت کے روزے کی فضیلت اس امت کی تلاوت کی فضیلت اس امت کے محبت رسول کی فضیلت یہ الگ عنوان ہے مجھے اسے نہیں بیان کرنا ہے اتنی بات تو آپ سمجھ چکے ہیں کہ یہ امت نرالی امت ہے اور یہ امت اعلی امت ہے افضل امت ہے اشرف امت ہے اور اللہ کا قانون ہے سب کے لیے نبیوں کے لیے پیغمبروں کے لیے اور امتوں کے لیے کہ جتنا اعلی مقام ہوگا اتنا ہی اونچے درجے کا امتحان دینا ہوگا اب اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کے اندر امتحان کی کئی شکلیں رکھی ایک تو یہ رکھا کہ انسان کے مسلمان کے ہزاروں دشمن اللہ نے پیدا کیے ایک شیطان ہے ان شیطان الکم ادب مبین شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے ایک نفس کو پیدا کیا ایک عیسائیوں کو پیدا کیا ایک کافروں کو پیدا کیا مشرکوں کو پیدا کیا یہود کو پیدا کیا عیسائیوں کو پیدا کیا اسلام مسلمان دشمنوں سے یہ دنیا بھری ہوئی ہے اس دشمنی کے ماحول میں ایمان کے نور کو چمکانا ہے یریدون ریدون علی نور اللہ بھی یہ اپنے پھوکوں سے اسلام کی شمع کو گل کرنا چاہتے ہیں اسلام کی شمع کو بجانا چاہتے ہیں واللہ متم نور ہی اور اللہ تبارک تعالی اس نور کو چمکانا چاہتے ہیں اب چمکانے کے لیے یہ دنیا دار الاسباب ہے کیسے چمکائیں گے اللہ مجھ سے کام لیں گے آپ سے کام لیں گے اہل عرب سے کام لیں گے اہل عجب سے کام لیں گے اس طریقے سے یہ نور چمکے گا اب اللہ تبارک تعالی ان کے سامنے مختلف قسم کے امتحانات رکھ دیے ابراہیم علیہ سلاۃ وسلام خلیل اللہ جو بن گئے مادر ذات نہیں بنے آگ میں کودنا پڑا بیوی کو چھوڑنا پڑا بچے کو چھوڑنا پڑا اور بیٹے کو زبہ کرنے کے لیے آپ نے تیاری کر لی تب جا کر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ابراہیم علیہ سلاۃ وسلام کو خلیل بنایا ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بنایا اتنے امتحانات سے گزرنے کے بعد اتنی آزمائشوں سے گزرنے کے بعد اتنے مراحل سے گزرنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ مقام دیا تو امت کو یہ مقام جو ملے گا کہ آخا کے ہاتھوں حوض کوثر کے جام پی لے آخا کے ہاتھوں امت جو ہے شفاعت کا پروانہ حاصل کر لے امت آخا کے قرب حاصل کر لے یہ ایسے نہیں ہوگا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر امتحانات آزمائش اور صبر سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا کو بھر دیا ان میں مختلف قسم کی چیزیں ہیں ان میں سے ایک اہم چیز ہے جو آج کا امت مسلمہ کے سامنے ایک اہم مدعا ہے اہم مسئلہ ہے اور اہم جو ہے امت کے سامنے ایک مسئلہ درپیش ہے اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ آج امت پریشان ہے کہ علماء لڑاتے ہیں وہاں جاؤ وہ کہتا ہے فاتحہ کی بات یہاں جاؤ یہ کہتا ہے عرس کی بات وہاں جاؤ وہ کہتا ہے تبلیغ کی بات وہاں جاؤ وہ کہتا ہے دیوبند کی بات وہاں جاؤ وہ کہتا ہے بریلی کی بات وہاں جاؤ وہ کہتا ہے قیام میلادی کی بات ہر ایک کہتا ہے کہ یہ راستہ جنت کا راستہ ہے کل حزب بما لدیہم ہم ہر فرقہ کہتا ہے کہ یہ فرقہ جنت میں جانے والا فرقہ ہے اور جنتی فرقہ ہے کوئی فرقہ اپنے آپ کو جہنمی آج تک بتایا ہے دیوبندی کبھی کہتا ہے کہ ہم جہنم میں جائیں گے بریلوی کبھی کہتا ہے ہم جہنم میں جائیں گے قادیانی کبھی کہے گا ہم جہنم میں جائیں گے کوئی نہیں کہتا کلو حزب بما لدیہم فریون قرآن نے کہا ہر فرقہ اپنے ضام میں اپنے خیال میں یہ سمجھتا ہے اللہ تبارک تعالی ہمیں پسند کرنے والے ہیں ارے حنفی شافی دیوبندی بریلی عربی اجمی اور غیر مقلد مقلد یہ دور کی بات یہ جو یہود ہیں یہ نصارہ ہیں یہ بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے اولیاء ہیں نہنو انصار اللہ ہم اللہ کے مددگار ہیں قال من انصاری اللہ قال الحواریون نہنو انصار اللہ کہ پوچھا کون ہے اللہ کے مددگار یہ کہنے لگے ہم اللہ کے مددگار ہیں اور کہنے لگے اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے ہمیں پسند کرتا ہے اللہ نے ہمیں چن لیا ہے ارے مسلمانوں کے فرقے تو دور کی بات کافر بھی اللہ کی نگاہ سے گرنا نہیں چاہتا یہودی بھی گرنا نہیں چاہتا نسارا بھی گرنا نہیں چاہتا یہ بھی اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں اب ایک عام آدمی جس کو اتحیات بھی نہیں آتی دعائیں خلود بھی نہیں آتی ایک عام آدمی جس کو نماز روزے کے اور غسل کے وضو کے بنیادی مسائل کا علم نہیں ہے اب جائے تو کہاں جائے اور کرے تو کیا کرے کون سی پارٹی کو ووٹ دے کس جماعت کی وہ اتباع کرے اب جسے سور فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا جسے بخاری شریف کا بخار چڑھا ہوا ہے اور جسے معلوم نہیں قال اللہ قال رسول کیا ہے اور بخاری کیا ہے ترمیزی کیا ہے قوی حدیث کیا ہے اور ضعیف حدیث کیا ہے کرے تو کیا کرے ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہمارے ماں باپ کے نقش قدم پر ہم چلے یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی مذمت بیان کی ہے اور اللہ نے پوچھا ہے اولو آباؤہم لا ولا اوکان اگر تمہارے ماں باپ کو اخل نہیں ہے اور ہدایت پر نہیں ہے کیا تم ان کی تباہ کرو گے اگر یہ کہو گے اتنا وجدنا آبا انا کزالی کا یفعلون کہ ہم نے ہمارے ماں باپ کو یہی کرتے ہوئے پایا ہے ہماری ماں یہ کرتی تھی ہمارا باپ یہ کرتا تھا ہمارا سماج یہ کرتا تھا ہماری سوسائٹی یہ کرتی تھی ہمارا معاشرہ یہ کرتا تھا اور برسوں سے یہ کام چلا آ رہا ہے یہ تو سکہ نہیں چلنے کا اگر یہ سکہ چلنے کا ہوتا ابو لہب نے یہی بات کہی ادبا نے یہی بات کہی شیما نے یہی بات کہی اور اہل عرب نے یہی بات کہی اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی حجت کو قبول نہیں کیا اللہ نے ان کی دلیل کو قبول نہیں کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا بے وقوف ہو تم اول اوکان لا یا قلو نہ ولا یا تدون اگر ان کو عقل نہ ہو سمجھ نہ ہو اور ہدایت سے ہٹے ہوئے ہوں اور گمراہ ہو راہ راست سے ہٹے ہوئے ہوں کیا تم لوگ ان کی بات مان لو گے یہ تو سکہ چلنے کا نہیں اور یہ بات عمل کے لائق نہیں ہے تو اب ماننا یہ ہے کہ چلیں تو کس پر چلیں دیوبندی بنے بریلوی بنے سنی بنے تبلیغی بنے مخلد بنے غیر مقلد بنے کریں تو کیا کریں انگریزوں نے اس موقع کا ناجائز فائدہ اٹھا کر ایک شوشہ چھوڑ دیا کیا شوشہ چھوڑا ارے بھائی قرآن تمہارے سامنے ہے اور حدیث تمہارے سامنے ہے اور قرآن اور حدیث تمہارے سامنے ہے سمجھنے میں کیا پریشانی ایک طریقہ تو یہ ہے کہ قرآن سے جو بات ہمیں سمجھ میں آئے ہم اس پر عمل کرنے لگیں حدیث سے جو بات ہمیں سمجھ میں آئے ہم اس پر عمل پیرا ہو جائیں ایک طریقہ تو یہ ہے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے نقش قدم پر چلیں ہمارے سماج پر چلیں ہمارے معاشرے پر چلیں ہماری سوسائٹی پر چلیں اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم بزرگوں کو مانیں اولیاء اللہ کو مانیں اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ ہم کتاب اور سنت سے مسائل کو اخذ کریں یہ چار طریقے ہیں ایک طریقہ آبا اجداد کا طریقہ کہ بھائی ہمارا باپ جیسے نماز پڑھتا تھا ویسے ہم نماز پڑھے ہمارا خاندان فاتحہ دلاتا تھا ہم بھی دلائیں گیارہویں کرتا تھا ہم بھی گیارہویں کریں بارہویں کرتا تھا ہم بھی کریں فاتحہ دلاتا تھا چہلم کرتا تھا برسی کرتا تھا ہم بھی کریں ایک طریقہ یہ یہ طریقہ تو مردود طریقہ ہے کافروں کا طریقہ ہے اور مشرکوں کا طریقہ ہے اغیار کا طریقہ ہے وہ یہی کہا کرتے تھے انا وجد نہ آبا انا کزالی کا یہ پلون ہم نے اپنے آبا اور اجداد کو یہ کرتے ہوئے پایا اور ہم بھی یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا یہ طریقہ بالکل غلط طریقہ ہے اولو خانا لا یا کلونا ولا اون اگر تمہارے ماں باپ بے وقوف ہو تو تم چلو گے وہ پاخانہ کھاتے ہو تو تم کھاؤ گے وہ نجاست استعمال کرتے ہو تو تم کرو گے یہ طریقہ بالکل بیکار آج اگر کوئی فاتحہ دلاتا ہے چہلم کرتا ہے برسی کرتا ہے اور فاتحہ کرتا ہے عرس کو جاتا ہے قوالی کو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے یہ طریقہ اپنے باپ دادا سے پایا یہ کافروں کی دھیڑوں کی چماروں کی مشرقوں کی زبان ہے مسلمان کے بول نہیں ہیں اب اسلام کے اندر آئے تو اب اس کے اندر تین طریقے ہیں ایک طریقہ یہ کسی آدمی کو پکڑ کر ہم لٹک جائیں کہ بھائی جو تو کرے گا وہ ہم کریں گے تو اگر رکو کرے ہم رکو کرے تو سجدہ کرے ہم سجدہ کرے تو چلے تو ہم چلے دوڑے تو ہم دوڑے تو دائیں جائے دائیں جائیں بائیں جائیں بائیں جائیں ایک ہے شخصیتوں کو پکڑ لینا جسے پیری مریدی کہتے ہیں ارے بھائی پیری مریدی کہتے ہیں یہ آواز کم کرو اس آواز کو بڑھاؤ پیری مریدی کہتے ہیں ہمارے شیخ بولے ہمارے بڑے بولے ہمارے بزرگ بولے ہمارے ہم نے بزرگوں سے سنا ہے ایک طریقہ یہ ہے پہلا طریقہ ریجیکٹ ہو گیا کیا طریقہ باپ ماں باپ کو پایا سماج کو پایا سوسائٹی کو پایا معاشرے کو پایا یہ کافروں اور چماروں کی زبان ہے اب اسلام کے اندر آئے دو طریقے ایک طریقہ یہ کہ قرآن کو خود ہم سمجھیں حدیث کو ہم خود سمجھیں اور ہماری سمجھ میں جو آئے ہم اس پر عمل کریں ایک یہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے اور ہمیں پرتنے کی صلاحیت نہیں ہے ہم پیری مریدی کے راستے پر آ گئے اور کہنے لگے ہمارے بڑے جو کہے ہمارا بزرگ جو کہا ہمارے اللہ والے جو کہے ہمارا استاد جو کہا ہمارا شیخ جو کہا ہم اس پر عمل کریں گے یہ دونوں طریقے بھی غلط ہیں ایک شخصیت پرستی ہے یعنی آدمی قرآن اور حدیث کو معیار بنائے بغیر کسی آدمی پر اعتبار کر لینا میں ذاکر نائک پر چلوں گا میں فلاں آدمی کے نقش قدم پر چلوں گا میں فلاں بزرگ ہے پیر و مرشد ہے ہمارے ولی ہیں ہمارے بڑے ہیں میں ان کے نقش قدم پر چلوں گا ہمارے امام صاحب کے نقش قدم یہ نہیں ہو سکتا اور دوسری شکل یہ ہے کہ خود قرآن اور حدیث کو سمجھنے لگے یہ بھی نہیں ہو سکتا یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے امت کے لیے بڑی کڑی آزمائش رکھی ہے بڑا کڑا امتحان رکھا ہے اللہ نے شاید اللہ نے کسی امت کو ایسا نہیں آزمایا اللہ نے کسی قوم کے اندر ایسی آزمائش اللہ تبارک تعالیٰ نے نہیں کی جو اس امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمائی اور نہ فرقے یہ کہ اس امت کے اندر اللہ نے فرقے پہ اللہ ایک نماز دے سکتا تھا نہیں دے سکتا تھا بغیر زور کے آہستہ آمین کی نماز دے سکتا تھا اللہ تعالیٰ جہری آمین کی نماز دے سکتا تھا اللہ رفع دین کی نماز دے سکتا تھا اللہ بغیر رفع دین کی نماز دے سکتا تھا اللہ تعالیٰ سینے پر ہاتھ باندھنے کی نماز دے سکتا تھا اللہ تعالیٰ ناف کے نیچے ہاتھ باندھ بھائی اللہ تعالیٰ نے ہی تو دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مختلف اعمال منقول ہیں دفعہ دین کیا بھی نہیں بھی کیا آمین زور سے بھی کہا آمین آہستہ بھی کہا سینے پر بھی ہاتھ باندھا سینے کے نیچے بھی ہاتھ باندھا ناف کے نیچے بھی ہاتھ باندھا کانوں کو موڈے تک بھی اٹھایا کانوں کو کان کی لولکی تک بھی اٹھایا اور ہاتھوں کو سینے تک بھی لے کر گئے یہ کیوں کیا آپ نے ایک بلو شاء اللہ ہو لجالکم امتم واحدہ اللہ فرماتے ہیں اگر میں چاہتا اللہ اگر چاہتے آپ کو ایک طریقے پر رکھتے یہ الگ الگ طریقے اللہ نے خود دیے یہ امت کے لیے آزمائش اور طریقے دے کر اللہ تعالی یوں کہتا تمام طریقے برحق ہیں بریلوی بھی برحق ہیں دیوبندی بھی برحق ہے تبلیغی بھی برحق ہے عرس کرنے والا بھی برحق ہے اور جماعت میں جانے والا بھی برحق ہے یہ کہتا کوئی فکر کی بات نہیں تھی سب برحق ہوتے دیوبندی بھی جنتی بریلوی بھی جنتی فاتحہ والا بھی جنتی عرس والا بھی جنتی قوالی والا بھی جنتی جھگڑے ہی نہیں ہوتے اور مناظرے بھی نہیں ہوتے اور ایک دوسرے کو یہ نہیں کہتے کہ بھئی تو کافر میں کافر تو مشرق میں مشرق میں جنتی تو جنتی مصیبت آئی کہا آخا نے فرمایا تب تری او امتی اللہ و سب عین میلا فرقہ آخا نے فرمایا میں امت بنی اسرائیل تب تری افطرقت بنی اسرائیل انا اسنا وسب اینا فرقہ بنو اسرائیل ستر پر دو فرقوں میں تقسیم ہوئی اور فرمایا کہ میری امت اس معاملے کے اندر ایک قدم آگے ہے فرمایا کہ میری امت ستر پر تین فرقوں میں تقسیم ہوگی اگر ستر پر تین فرقے بھی جنت میں چلے جاتے بیانوں کی ضرورت نہیں تھی کون دل کی نماز پڑھتا جنتی کون دماغ کا روزہ رکھتا جنتی کون داڑھی مڑاتا جنتی کون داڑھی رکھتا جنتی کون جورو کا غلام جنتی کون بیوی کا متی فرما بردار جنتی سب جنت میں چلے جاتے لیکن آخا نے فرمایا یہ مسئلہ بڑا گمبھیر مسئلہ بہتر فرقے ستر پر دو فرقے جہنم میں جائیں گے ایک فرقہ جنت میں جائے گا یہ مسئلہ بڑا ہزمائش کا ہے ستر پر دو فرقے ستر پر تین فرقوں میں اگر اس کا الٹا بھی ہوتا ایک فرقہ جہنم میں جاتا اور ستر پر دو فرقے جنت میں جاتے تب بھی ہمارے سروں پر سے بوجھ ہٹ جاتا امتحان اور آزمائش کا پرچہ ہلکا ہو جاتا لیکن اللہ تعالی نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے فرمایا کہ ان میں ستر پر دو فرقے جہنم میں جائیں گے اور ایک فرقہ جنت میں جائے گا یہ بڑا نازک اور حساس مسئلہ ہے یہاں کوئی نہیں بچ سکتا یہ کہہ کر ارے بھائی جھگڑوں سے بچو جو من میں آیا کر لو یہ تو نہیں کر سکتا تلاشنا پڑے گا حق کا راستہ اور سنت کا راستہ اللہ کی رضامندی اللہ کی خوشنودی کوئی یا تکیا نہیں لے سکتا ہمارے حضرت بول ڈالے ہمارے بزرگ بول ڈالے قیامت کے دن یہ زبان نہیں چلے گی زبان یہ لینگویج نہیں چلے گی بلکہ جن بزرگوں کے بارے میں آپ کہا کرتے تھے دنیا میں کہ ان کے کہنے پر ہم نے یہ کام کیا خود قیامت کے دن تم ان کے دشمن بن جاؤ گے اور اللہ سے کہو گے انا تانا سادہ تانا ومرانہ فاضل سبیلا اے اللہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہم نے ان کی بات مانی ہم ان کے راستے پر چلے فاض سبیلا ہمیں گمراہ کیا ربنا آتی ہنسی فینی من العذاب اے اللہ جو عذاب ہمیں سنگل دے رہا ہے ان کو ڈبل دے ایک گمراہ کا اور ایک دوسروں کو گمراہ کرنے کا نہ پیر کام آئے گا نہ مرشد کام آئے گا نہ استاد کام آئے گا نہ بزرگوں والی بات کام آئے گی نہ دلی کام آئے گا نہ دیومن کام آئے گا نہ مرکز کام آئے گا یہ کہہ کر کوئی بے وقوف بچ نہیں سکتا میرے بڑوں نے کہا میرے بڑوں سے سنا ہمارے بزرگوں نے کہا ہمارے بزرگوں نے کیا میں بتاؤں گا وجہ اور دوسری شکل قرآن کو خود سمجھیں حدیث کو خود سمجھیں اللہ کی مراد کو خود سمجھیں نبی کی روایت یہ بھی نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کا جو ماحول بنایا ہے بڑا عجیب و غریب ماحول بنایا ہے قرآن ایک عام کتاب نہیں ہے ایک آسمانی کتاب منزل من اللہ اور تاریخ بھی اللہ کی کتاب انجیل بھی اللہ کی کتاب زبور بھی اللہ کی کتاب ابراہیم علیہ السلام کے صحیح پہ بھی اللہ کے موسا علیہ السلام کے صحیح پہ اللہ کے لیکن ان تمام کتابوں میں اللہ کی جو کتاب ہے قرآن شریف اس کو کلام اللہ کہا جاتا ہے اور کسی کتاب کو کلام اللہ نہیں کہا جاتا اللہ کا کلام ہے اللہ کی کتاب ہونے کے ساتھ تاریخ اللہ کی کتاب ہے اللہ کا کلام نہیں ہے اللہ نے اسے بات نہیں کیا تختیوں میں لکھ کر دے دیا انجیل اللہ کی کتاب ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے انجیل کے مضمون کو حضرت علیہ سلاط وسلام کے دل میں ڈال دیا اللہ نے اس کا کلام نہیں کیا زبور اللہ کی کتاب ہے اللہ کی کا کلام نہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کیا اس کا کلام نہیں کیا ابراہیم کے صحیفے اللہ کی کتاب ہے صحیفے ہیں اللہ کا کلام نہیں اللہ نے تکلم نہیں فرمایا موسا علیہ السلام کے صحیفے اللہ کی کتاب ہے اللہ کا کلام نہیں اس لیے کہ اللہ نے کلام نہیں کیا یہ کلام پاک بڑی عجیب و غریب اور لچکدار کتاب ہے یہ اللہ کی کتاب بھی ہے اللہ کا کلام بھی ہے اللہ تبارک تعالہ جب آخا پر نازل فرماتے آیتوں کو تو تلاوت کرتے جبریل علیہ السلام کے سامنے سورہ فاتحہ نازل کرنا ہوتا اللہ تعالیٰ پڑھتے الحمد للہ العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین جبریل علیہ السلام سنتے توریت کو اللہ نے پڑھا نہیں انجیل کو اللہ نے پڑھا نہیں زبور کو اللہ نے پڑھا نہیں صوف ابراہیم کو نہیں پڑھا اس لیے وہ کتاب اللہ ہے اور یہ کتاب اللہ بھی ہے کلام اللہ بھی ہے سب سے اونچی کتاب ہے اللہ نے کلام کیا اللہ نے تکلب فرمایا اور جبریل علیہ السلام شب کر لا کر زیرت میں ہی دے دیا تحقیقات میں نہیں سنوا دیا بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ سے جیسے آپ نے کلام پاک کو سنا منوان حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آقائے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کروڑوں فرشتے ہیں کھربوں فرشتے ہیں اللہ کے پاس اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کو نازل کرنے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ سلاۃ وسلام کو چنا سلیکٹ کیا منتخب کیا کیوں زی قوت عند ذل عرشی مکین متائن سمامین ان میں دو طاقتیں ہیں دو صفتیں ہیں ایک طاقت ہے یعنی اللہ سے جو کلام لیا اگر کوئی شیطان اگر کوئی خبیص اگر کوئی رکاوٹ ڈالنے والا ان آیتوں کو چھیننا چاہے گڑبڑ کرنا چاہے تو حضرت جبئی علیہ السلام زی کم طاقت والے ہیں وہ ہر چیز کو ڈیفنس کریں گے ایک پر پھیلاتے ہیں مشرق کی طرف ایک پر پھیلاتے ہیں مغرب کی طرف اور اتنا طاقت اور اتنی قوت ان پروں کے اندر کہ قوم لوت کو عذاب دینا چاہا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک پر کے اندر پوری بستی کو اٹھا دیا ہے کسی کی ہمت کہ اس کلام پاک میں آگے سے پیچھے سے کوئی گڑبڑ کرے اللہ سے آہا تک آنے تک اللہ نے جبریل علیہ السلام کو چنا دو صفات ذی قوہ طاقت والے کہ کوئی بھی مد مقابل کوئی دشمنی طاقت آئے پوری قوت کے ساتھ اس کا مقابلہ کرے امین خود گڑبڑ بھی کرنے والے نہیں امانت دار ہیں اللہ سے جو سنا بالکل ایک زبر ایک زیر ایک جزم کی غلطی کے بغیر آخا تک وہ آیتیں لے کر آئے اللہ نے جبرائیل کو دیا کوئی گڑبڑ جبرائیل علیہ السلام اللہ سے لے کر آخا تک آئے کوئی گڑبڑ یہاں تک تو معاملہ این او سی کا ہے اب آخا پر آیتیں نازل ہوتی تھی آخا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتہ تو نہیں ہے اسی دنیا کے انسان ہیں اور انسان سے بھول بھی ہو سکتی ہے انسان سے قطع بھی ہو سکتی ہے انسان سے نسیان بھی ہو سکتا ہے انسان ہے بشر اور بشر کی خاصیت ہے کہ بشر بھول سکتا ہے نسیان ہو سکتی ہے اس لیے جب آیت نازی ہوئی تو اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کو جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے تاکہ ان آیتوں کو سیو کر لیں ان کو محفوظ کر لیں اور ان میں گڑبڑ نہ ہو اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی لا تو ہر بھی لسان کا لتا جلا بھی انا لینا جم اہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے جلدی مت کیجیے آپ لا تو ہر بھی ہی لسانہ کا لتا جانا بھی ہو و قرآن کلام پاک کو جمع کرنا اور کلام پاک کی حفاظت کرنا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا کام نہیں یہ ہمارا کام ہے ہماری ذمہ داری ہے یہ ذمہ داری اللہ نے کسی اور کتاب کی نہیں لی پہلی خاصیت اللہ نے کسی کتاب کا تکلم نہیں فرمایا کتاب کو نازل کیا اور دوسری خاصیت اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے اوپر نہیں لی تاریخ کو نازل کیا اور فرمایا کہ موسا جاؤ تم اور بنو اسرائیل مل کر اس کی حفاظت کرو انجیل کو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا عیسا جاؤ تم اور ہماری مل کر اس کی حفاظت کرو زبور کو نازی کیا اللہ تعالیٰ نے کہا اے داؤد جاؤ اور تم جو ہے تمہاری قوم مل کر اس کی حفاظت کرو یہ اللہ کا واحد کلام ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی واحد کتاب ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی اللہ نے جبریل علیہ السلام کو دیا پکا جبریل علیہ السلام آخا تک لے کر آئے آخا انسان آخا بشر کوئی بھول کوئی چوپ امکان تھا اللہ نے اس امکان کو ختم کر دیا اور فرمایا لا تو ہر بھی ہی لسان کا لتا جالا بھی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو تیز نہ کیجیے تاکہ اس کلام پاک کو لے لیں انا لینا جم اہو بکر ہمیں جمع کرنے کی بھی ذمہ داری اور پڑھوانے کی بھی ذمہ داری اور آگے فرمایا سما انا علینا بیانا ہم اس کے ظاہر کی بھی حفاظت کریں گے اور باطن کی بھی حفاظت کریں گے کسی اور کی ذمہ داری توریت بدل گئی انجیل بدل گئی آپ پوری دنیا کے اندر ان حرام زادوں کو کہو جو قرآن کے جلانے پر درپے ہیں پورے دنیا کے کلام پاک کے نسخے جلا دو ہم انشاءاللہ اللہ توتے سے کلام پاک پڑھوا لیں گے چار سال کے بچے سے کلام پاک پڑھوا لیں گے نہیں کر سکتے تاریخ کا ایک حافظ نہیں لا سکتے انجیل کا ایک حافظ نہیں لا سکتے زبور کا ایک حافظ نہیں لا سکتے بلکہ جتنے یہودی مر گئے اور جتنے یہودی پیدا ہونے والے یہ تمام کے تمام آ جائیں تو ایک صحیح نسخہ توریت کا انجیل کا ان کے باپ کی مجال نہیں کہ وہ صحیح نسخے کو پیش کر سکیں کتنے قرآن چاہیے تمہیں کتنے قرآن چاہیے آؤ ہم اتنے قرآن صحیح کلام پاک کے نسخے پیش کریں گے اللہ کی وحی سے ملا لو مصحف عثمانی سے ملا لو جبرائیل کے تلاوت سے ملا لو اللہ کے نازل کردہ کلام پاک سے ملا لو ایک ایک زبر ایک ایک زیر کی آج اللہ تبارک تعالیٰ نے حفاظت فرمائی انا لو نزل ذکر و انا لہو لہا پہ ہم نے کلام پاک کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں یہ کلام پاک کا ظاہر ہے کتابو بے پر بے پر جو پیش ہے یہ اللہ نے جبرائیل کو بے کے پیش کے ساتھ ہی پیش کیا ظالیگل کتابو ہی پڑھا جبریل علیہ السلام نے آقا کو سنایا ذالک کل ہی کہا کتابہ نہیں کہا کتابی نہیں کہا کتاب نہیں کہا اللہ کے نبی نے جب صحابہ کرام کو سنایا ذالک کل کتاب ہی سنایا بی نہیں با نہیں جزم نہیں ایک ایک زبر ایک ایک زیر ایک ایک جزم ایک ایک ترتیب جیسے اللہ نے جبریل علیہ السلام کو سنایا یہ اللہ کا کرم اللہ کی مہربانی آج تک یہ قرآن بغیر تبدیلی کے محفوظ ہے اور نہ صرف قرآن کا ظاہر بلکہ قرآن کے باطن کی بھی ذمہ داری اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے اوپر لے لی اس کے معنی اور مطلب کی حفاظت مطلب یہ بھی نہیں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات تمہیں قرآن سے سمجھ میں آئے تم بیان کر دو اللہ کے نبی کو اختیار نہیں دیا گیا صحابہ کرام کو اختیار نہیں دیا گیا اللہ نے ذالک الکتاب کتاب بفی اس کا ترجمہ بتایا عقیم السلام نماز کو قائم کرو کیسے قائم کرنا اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا واطم الحج جا بل عمر تلّہ حج کرو عمرہ کرو یہ نہیں کہ اختیار دے دیا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ایک کلاس لے لو اور تم جو ہے ٹیوشن دے دو اللہ نے حج کا طریقہ بتایا اللہ نے عمرے کا طریقہ بتایا اللہ نے کہا فسکر اللہ اللہ کا ذکر کرو کیسے ذکر کرنا اللہ نے کہا میرے محبوب پر درود بھیجو کیسے درود بھیجنا کلام پاک کے ظاہر کی بھی حفاظت کی اور کلام پاک کے باطن کی بھی حفاظت کی اب اللہ نے جبرائیل کو دیا کوئی گڑبڑ نہیں جبرائیل پیغمبر تک لائے کوئی گڑبڑ نہیں گڑبڑ کہاں ہو سکتی تھی کہ پیغمبر اسی دنیا کا انسان ہے بشر ہے اور بشر سے خطا ہو سکتی ہے بشر سے بھول ہو سکتی ہے نسیان ہو سکتا ہے اللہ نے اس پر بھی پہرا بٹھا دیا اور کہا کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اسی لیے اللہ نے ہر پیغمبر کو امی بنایا کلام پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا باسا رسولہ کہ اللہ وہی ہے ان پڑھوں میں جس نے نبی بھیجا ان پڑھ عیب ہے یا خوبی ہے ہمارے سماج میں ہماری سوسائٹی کے اندر اگر ہم جو ہے میلاد کا جلسہ رکھیں اور دیوبند کے محتمین کو بنائے اور ندوہ کے محتم کو بلائیں اور کہیں ماشاء اللہ دارالوم دیوبند کے محتم صاحب آئے ہیں اور آپ اکبڑ ہیں کتنی بڑی عزتی کی بات ہے آپ کہیں ہماری مسجد کے لیے خطیب و امام چاہیے اور اکبڑ چاہیے دنیا کا کوئی بے وقوف کہے گا دیہات سے دیہات والی مسجد میں کمیٹی والے چاہتے ہیں کہ بھائی مفتی صاحب چاہیے قاری صاحب چاہیے عالم صاحب چاہیے آل راؤنڈر چاہیے اگرچہ کہ وہ تنخواہ بھنگی کی دیتا ہو مفتی ہونا قاری ہونا عالم ہونا خطیب ہونا تحجد گزار ہونا یہ جمعہ جمعہ کو ٹھونگ مارے یہ جورو کی غلامی کرے اور بھنگیوں کی تنخواہ لیکن کوئی نہیں کہتا ان پڑھ ہونا لیکن کیا آپ جانتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو ہر رسول کو اللہ نے ان پڑھ بنایا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت بیان کی اور خوبی بیان کی وہ یہ کہا والذی باس فل امپی اللہ وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں نبی بنایا ان پڑھ ہونا کوئی خوبی ہے یا عیب ہے یہ تو عیب ہے لیکن نبی کے لیے یہ بات خوبی ہے کیوں اگر نبی دنیا میں پڑھے گا کسی استاد کے پاس استاد کا مقام بڑا ہے یا شاگرد کا مقام بڑا ہے بچہ بچہ جانتا ہے استاد کا مقام بڑا ہے تو دنیا میں پیغمبر سے بڑا یہ کوئی اور آدمی ہوگا جو اس کو پڑھانے والا ہوگا تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ دنیا میں پیغمبر سے بڑا کسی اور کو مقام ملے اور کسی اور کو درجہ ملے ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ پیغمبر کا مقام اونچا رکھنے کے لیے اللہ خود پیغمبر کو اپنا شاگرد بناتے ہیں اور دنیا میں اس کا کسی کو استاد نہیں بناتے کیوں اس لیے کہ استاد بنائے اس کا درجہ بڑھ جائے گا اور دوسری وجہ یہ ہے کہ علوم الہیہ میں ملاوٹ کا اندیشہ ہے اب پتا نہیں کہ اللہ نے جو پانچ نمازیں دی یہ پانچ نمازوں میں ممکن ہے اس استاد نے جو چیزیں سکھائی ان میں دو نمازیں آ گئی کل کوئی آدمی کہہ سکتا ہے بھائی اللہ نے تین ہی دی لیکن پیغمبر کے استاد کی یہ دو نمازیں ہم نہیں پڑھیں گے اللہ نے تیس پارے نازل کیے لیکن اس پیغمبر کے استاد نے جو پانچ پارے نازل کیے ہم نہیں مانتے ملاوٹ کا اندیشہ ہے مکسنگ کا اندیشہ ہے تو اس ملاوٹ کہ عیب کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے پیغمبر کو ان پڑھ بنایا کہ پیغمبر دنیا میں کسی کے پاس نہ پڑے تاکہ کل کوئی یہ نہ آج اتنا ہونے کے باوجود بھی کیا کہتے ہیں قرآن کے چالیس پارے یہ دس پارے کہیں بھی یہ سینے سے سینا سینے سے سینا یہ کون سا سینا ہے کتنے نمبر کا ہے باڑی کا یہ اللہ کو معلوم ہے اور نبی کا نور اللہ کا نور یہ نہیں اللہ کے نبی نے صحابہ کو نہیں بتایا صحابہ نے تابین کو نہیں بتایا اللہ نے اتنا پہرا لگایا قرآن پر حدیث پر علوم الہیہ پر علوم شریعت پر یاتی تیل باطل و ممبئی میں ومن گئی وہ امین نہ آگے سے نہ پیچھے سے نہ دائیں سے نہ بائیں سے نہ اوپر سے نہ نیچے سے کوئی چانس نہیں اللہ کے قرآن کو جلانے اپنی حسد کی آگ میں جل کر بھسم ہو جائیں جلانے والے تباہ اور برباد لیکن اللہ کے قرآن میں ایک زبر ایک زیر کا فرق ان کے باپ کی مجال نہیں کہ وہ لا سکے کتنا پہرا اس کے باوجود بھی آج کہتے ہیں تم نہ معلوم کیا قرآن کے چالیس پارے ہیں سب تم نہ معلوم کا دل کا سجدہ ہوتا ہے تم نہ معلوم کا دل کی نماز اللہ نے جب اتنا پہرے کے ساتھ اس قرآن کو نازل کیا اور علوم الہیہ کو نازل کیا علوم شریعت کو نازل کیا تو آج یہ گنجائش باقی ہے اگر پیغمبر کسی اور سے پڑھتے تو کہتے علم کی دو قسمیں ہیں شریعت کی دو قسمیں ہیں ایک شریعت وہ ہے جو اللہ نے نازل کی اور ایک شریعت وہ ہے جو پیغمبر نے استاد سے سیکھی یہ احتمال تھا اس احتمال کے دروازے کو تالا لگانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے پیغمبر کا استاد نہیں رکھا اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ سلاۃ وسلام بچے جب بولنے لگے تو ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام نے ان کو مکتب میں تعلیم کے لیے بھیجا جاؤ بیٹے پڑھ لے کر جاؤ اب گئے حضرت عیسیٰ علیہ سلاۃ وسلام میرے اللہ کی قسم اگر ایک الف استاد پڑھا دیتا نورانی قاعدے کا ایک زبر زیر پڑھا دیتا کائنات میں حضرت عیسیٰ سے بڑھ کر اس استاد کا درجہ ہو جاتا استاد کوئی معمولی چیز نہیں ہے علم سکھانے والا کوئی معمولی نہیں ہے شریعت میں اس کا بہت اونچا مقام ہے اور بہت اونچا درجہ ہے بھیج تو دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام وسلام کو ان کے والدہ نے استاد بیٹھے ہوئے ہیں بچے بیٹھے ہوئے ہیں تپائی رکھی ہلوی ہے البا تا کی کتاب رکھی ہلوی ہے استاد پڑھا رہے ہیں سب پڑھ رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام خاموش ہیں اس کے بعد جب استاد نے پوچھا بیٹے تم کیوں نہیں بڑھتے کہا کہ حضرت جی مجھے علیف کا مانا بتائیے کہا کہ بیٹے اس کا مانا نہیں ہوتا یہ تو ابجد ہے یہ الفابیٹ ہے یہ کا مانا بی کا مانا سی کا مانا کیا ہو سکتا ہے یہ فار آپل ہو سکتا ہے بی فار بیبی ہو سکتا ہے علیف سے اللہ ہو سکتا ہے بے سے بندہ ہو سکتا ہے لیکن علیف کا کوئی معنی نہیں ہوتا اے کا کوئی معنی نہیں ہوتا حضرت جب آپ کو مانا معلوم نہیں مطلب معلوم نہیں کیوں بڑھانے بیٹھ گئے اگر پہلے علی قیامت تک کے لیے حضرت عیسیٰ سے مقام ان کا اونچا ہو جاتا لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ حکمت دی اور وہ ان کے اندر دل میں بات ڈالی کہ حضرت عیسیٰ سلا تو والسلام نے فرمایا آپ مجھے مانا بتائیے کہنے لگے اس کا مانا نہیں ہوتا بیٹا کہنے لگے میں بتاؤں گا فرمائیے بتائیے کہا کہ حضرت یہ بتائیے سکھانے والے کا مقام اونچا ہوتا ہے یا سیکھنے والے کا مقام اونچا ہوتا ہے تو اب استاد کہنے لگے بیٹا سیکھنے والا کم ہوتا ہے اور سکھانے والے کا مقام اونچا تو تشریف لائیے آپ یا تپاہی پر آئیے آپ سنبھالیے نورانی قاعدہ عیسا علیہ السلام تین ساڑھے تین سال کی عمر بولنے کی عمر استاد کے مقام پر گئے علیف سے اللہ کی وحدانیت پر وہ درس دیا وہ سبق دیا کہ استاد ہکا بکا رہ گیا اور سیدھے کہا کہ تم میرے پاس پڑھ نہیں سکتے تمہارے پڑھانے والی ذات کوئی اور ہے گئے پیچھے پیچھے کہا کہ اب آئندہ سے اس بچے کو ہماری درسگاہ میں نہ بھیجیے گا ہمارے مکتب نہ بھیجیے گا حضرت مریم نے پوچھا بچہ ہے حضرت جی کوئی غلطی کی ہوگی کوئی شرارت کی ہوگی نہ یہ بچہ نہیں ہے یہ وہی ہے جس کو اللہ نے کہا نی عبد اللہ آسانی الکتاب وجالنی نبی کہ گود میں کہلوا دیا میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے نبی بھی بنایا اور کتاب بھی دے دیا تو ملاوٹ کے جتنے ذریعے تھے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر پہرا لگا دیا ہر پیغمبر کو امی بنایا ہر پیغمبر کو ان پڑھ بنایا ہر پیغمبر کو اپنا شاگرد بنایا اور اس شاگردگی کے اندر کسی اور کو شریک نہیں کیا اللہ نے اس کے ظاہر کی حفاظت کی اس کے باطن کی بھی حفاظت کی اور کہا سما ان علینا بیانہ اے محمد صلی اللہ لا تو ہر ایک بھی لسانہ کا لتا جلا بھی آپ اس کی فکر نہ کیجئے ہر چیز کی ہماری ذمہ داری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اونچے مقام کے کتنے اونچے درجے کے اللہ کو آپ پر اعتبار نہیں تھا آپ پر بھروسہ نہیں تھا کیا اللہ تعالیٰ نہیں کہہ سکتے تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ عربی ہیں آپ کی زبان عربی ہے آپ عربی لینگویج جاننے والے ہیں میرا کام صرف یہ ہے میں نازل کر دوں گا آپ سمجھائیے یہ نہیں کہا کہا کہ قرآن کے ظاہر کو بھی بیان کرنا ہماری ذمہ داری اور کلام پاک کے معنی کو بھی بیان کرنا ہماری ذمہ داری چودہ سو سال بعد وکٹوریا کا کوئی بچہ آدیان کا کوئی کتا قرآن کے اندر کیا اپنا مانا مطلب بیان کرے گا اللہ نے نبی کو ہدایت دی اور نبی کو پاور نہیں دیا نبی کو اختیار نہیں دیا کہ محمد اپنا مانا اور مطلب بیان کرو صلی اللہ علیہ وسلم تمہ ان بیانہ اللہ آیت نازل کرتے اور آیتوں کا جو معنی ہوتا مطلب ہوتا اللہ تبارک تعالیٰ خود اس کی تشریح بیان کرتے خود اس کی وضاحت کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو قرآن دیا اور جب قرآن دیا اسی حفاظت کے ساتھ جس حفاظت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام سے لیا کوئی گڑبڑ نہیں بالکل امانت کے ساتھ دیانت کے ساتھ اور جو معنی جو مطلب اور جو تشریح اللہ نے بیان کی اس کو خود اللہ نے گواہی دی سور نجم کے اندر وبا انتی کو انل ہوا ان کہ نبی جو بات بیان کرتے ہیں اپنے خیالات کی بات بیان نہیں کرتے جو وہی نازل ہوتی ہے وہ وہی نبی صحابہ کرام کے سامنے پیش کرتے ہیں کوئی گڑبڑ آپ نے نہیں کی کوئی یس الون کا انل روح یس النا کا انل محیث الون کا انل اہل یہ لوگ چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں یہ لوگ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں یہ لوگ عورت کی ناپاکی کے بارے میں سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی نے جواب نہیں دیا کہا کہ جاؤ میں انتظار کرتا ہوں وہی کا اگر نبی کو اختیار دیا جاتا کہ وہ لوگوں کے سوال کا جواب اپنی مرضی کے مطابق دے دیں اور تشریح اپنی مرضی کے مطابق کر دیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساحل کے سوال کا جواب فلفور دے دیتے لیکن آپ نے کہا انتظار کرو وہی کا اب وہی آتی اور پھر کہتے اس الون کا آئین الہلہ ہی مواقع تو لنناس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے یہ لوگوں کے وقت کے اندازے کے لیے یہ چاند کا موسم ہم بدلا کرتے ہیں یہ کان المحیض یہ کیا ہے ہوا فاتزل النساء المحیض اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے یہ ناپاکی ہے اور اس ناپاکی کی حالت میں مرد عورت سے دور رہے اللہ کے نبی نے نہیں آیت نازل ہوتی تھی یس الون کہانی روح یہ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں جواب نہیں دیا آیت نازل اولی روح من امر ربی کہہ دو کہ روح میرے رب کا حکم ہے میرے اللہ کا حکم ہے نبی کو اختیار نہیں دیا گیا اور اسی کے ساتھ امانت اور دیانت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو صحابہ کرام تک پہنچا دیا حجت الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے گواہی لی اللہ حل قد بلخت کیا میں نے تم تک اللہ نے جیسے علیہ السلام کو اور جبریل علیہ السلام نے جیسے میرے تک پہنچایا اے صحابہ کیا تم گواہ ہو کیا تم مانتے ہو کہ میں نے اسی امانت کے ساتھ اس اللہ کی بات کو قرآن کو تم تک پہنچا دیا سب نے کہا قدب یا رسول اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بغیر کیوں نہ چرا بغیر کسی اختلاف کے بغیر کسی کم و بیشی کے آپ نے اللہ کے حکم کو ہم تک پہنچا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور شہادت کی انگلی آسمان کی طرف کی اور فرمایا اللہ شہد اللہ مشد اللہ مشد اے اللہ تو گواہ بن جا کہ یہ صحابہ گواہ دے رہے ہیں کہ میں نے تیرے دین کو ان تک بغیر کمی بیشی کے پہنچا دیا کس حفاظت کے ساتھ اور کس پہرے کے ساتھ یہ دین اللہ سے جبریل علیہ السلام جبریل علیہ السلام سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور جناب محمد رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم سے حضرات صحابہ کرام تک پہنچا یہاں تک کوئی گڑبڑ نہیں کوئی جھگڑا نہیں کوئی اختلاف نہیں کوئی ضلالت نہیں کوئی گمراہی نہیں اب صحابہ کرام کا مسئلہ یہاں اگر کوئی کہے کہ اللہ نے دینے میں کمی بیشی کی دھیڑ اور چمار کے نطفے سے پیدا ہوا اور اگر کوئی کہے کہ بھائی جبریل علیہ السلام وہی لانے کے اندر غلطی کر لی وہ بھی دھیڑ کا بچہ اور اگر کوئی کہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کی وہ بھی کافر کا بچہ یہاں تک کوئی کسی کا اختلاف نہیں وہ حرامی شیعہ ہے جو کہتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن دے کر بھیجا تھا جبرائیل کو یہ کہہ کر کہ حضرت علی تک پہنچا دو جبریل علیہ السلام کو راستہ بھول گئے اور وہ آ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں یہ غلط ہی ہے وکیل امین طاقت والے بھی ہیں امانت دار بھی ہیں حضرت جبریل علیہ سلاۃ وسلام کوئی خطا نہیں صحابہ کرام یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں ہر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے میں دیوبندی میں چیخ چیخ کر خون چھن کر اپنا حلق بٹھا کر سینہ سکا کر ہمارے دیوبندیاں صحیح تبلیغی نظام الدین کے حضرت انہوں سلطان شاہ کے مرکز کے انہیں چیخ چیخ پر مرتا ہے بریلی احمد رضا خان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں وہ بریلی کو بریلی شریف کہتا ہے مکے کو مکہ شریف نہیں کہا آج تک مدینے کو مدینہ شریف نہیں کہا بریلی کو بریلی شریف کہہ دیا ہر کوئی اب یا تو شخصیت پرستی یا نہیں تو کتاب و سنت جیسے ذاکر نائک کا طبقہ غیر مقلدوں کا کیا کہتا ہے تمہیں صحابہ کو مانتی کہ قرآن حدیث کو مانتی کیا مطلب الزم اللہ صحابہ کرام قرآن پر عمل کرنے والے نہیں تھے حدیث پر عمل کرنے والے نہیں تھے بہت اہم بات ہے اور دنیا کا اللہ کی قسم میں کہا کر کہتا ہوں کوئی فرقہ تمہیں ایک انچ سراط مستقیم سے نہیں ہٹا سکتا اللہ چاہتا تو ایک طریقے پر رکھ دے سکتا مکے میں وہ نماز مدینے میں وہ نماز نورانی مجید میں وہ نماز بلال مسجد میں وہ نماز چار مینار میں ایک مینار میں آٹھ مینار میں لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اس امت کا مقام اونچا کرنا چاہتے ہیں اسے کاٹوں پر چلا کر جنت الفردوس دینا چاہتے ہیں اسے گمراہی کے راستے پیدا کر کر سرات مستقیم دینا چاہتے ہیں جناب محمد اور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صاحب کرام بیٹھے ہوئے تھے درخت کی ٹہنی آپ نے لی یا انگلی زمین کے اندر ایک لکیر کھینچی اور لیفٹ میں رائٹ میں لیفٹ میں رائٹ میں الگ الگ الگ الگ الگ الگ آپ نے جیسے چیتے کی کھال کے اندر ایک درمیانی لکیر پھر سائٹ کے لکیرا سیدھے طرف دامے طرف سیدھے طرف رائٹ میں لیفٹ میں آپ نے کھینچی اور کھینچ کر فرمایا یہ جو راستہ ہے جنت کا راستہ بیچ کا راستہ سرات مستقیم کا راستہ یہ اور یہ راستہ یہ گمراہیوں کے راستے ہیں ہر گمراہی کے راستے کے سرے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے تمہیں اچک کر اس راستے پر لے جانا چاہتا ہے لوگوں آگاہ رہو نفس کی نہ مانو خواہشات کی نہ مانو دل کی نہ مانو شیطان کی نہ مانو سراط مستقیم پر چلو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کو بتا دیا آپ نے فرمایا لوگوں ایک زمانہ آئے گا اختلافات ہوں گے جھگڑے ہوں گے پارٹیاں بازی ہوں گی ہر پارٹی اپنے کو حق پرست کہے گا اپنے کو جنتی کہے گا اپنے کو نبی کا متبے کہے گا ہر ایک کہتا ہے میری ذمہ داری میں دیوبند کی ترجمانی کروں بریلوی کی ترجمانی لیکن آپ کو جو بھی معیار دے رہا ہوں یہ معیار نہ دیوبند کا دیا ہوا نہ بریلی کا دیا ہوا نہ خادیان کا دیا ہوا نہ مرکز نظام الدین کا دیا ہوا اللہ رسول اور قرآن و حدیث کا وہ معیار وہ ترازو دے رہا ہوں اس ترازو کے اندر اگر باپ بھی آئے گا پہچان لیں گے باپ حق پر ہے یا باطل پر ہے استاد بھی آئے گا پہچان لیں گے یہ استاد جنتی ہے یا جہنمی ہے اس چیز کو سمجھانے کے لیے میں نے شریعت کے ویاگرن کو بیان کیا کہ شریعت کوئی کھیل تماشا نہیں ایک محفوظ پہرے کے ساتھ اللہ نے جبرائیل کو دی اور جبرائیل نے آقا کو دیا اور آقا نے صاحب کرام کو دیا اور ایک دے سکتا تھا ایک ہی طریقہ دو پلی ٹوپی دے دی اور کہا تمام مسلمان دو پلی دیکھو پانچ وقت کی نماز دی اللہ نے کہیں دنیا میں اختلاف ہے کہ تین وقت کی پڑھے یا سات وقت کی پڑھے جب اللہ تو نے کہہ دیا چار اماموں میں اختلاف نہیں مخلد غیر مخلد میں اختلاف نہیں سنی میں اختلاف نہیں تبلیغ میں اختلاف نہیں ہے نہیں اللہ نے حج دیا حج میں اختلاف ہے اللہ نے روزے دیے کوئی یہ کہتا ہے شوال کے مہینے میں تیس روزے رکھیں شابان میں رکھیں پوری دنیا جب اللہ نے کہا رمضان کا مہینہ روزوں کا مہینہ جب اللہ نے کہا پانچ نمازیں کوئی چار نہیں کہا کوئی سات نہیں کہا تو اللہ تعالیٰ کہہ دیتا سینے پر ہاتھ باندھ لو پوری دنیا ہو جاتی اللہ کہہ دیتا آہستہ امین کہو پوری دنیا مان لیتی اللہ کہہ دیتا زور سے لیکن اللہ تعالیٰ یہ اختلاف رکھ کر ہمیں آزمانا چاہتے ہیں ہمیں امتحان لینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی اور شان کریمی کو بیان کیا جاتا نہیں جاتا اللہ رحیم ہے کریم ہے آپ جانتے ہیں مو واقعہ ایک آخا کے زمانے میں صاحب تھے اور انتقال ہونے لگا کلمہ طیبہ کا ان کو ورد کیا جاتا تلقین کی جاتی سب بات کرتے کلمہ نہیں پڑھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرض کی علت کو پہچان لیا اس مرض کے سبب کو پہچان لیا فرمایا کہ ان کی والدہ کو بلاؤ والدہ کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ اما جی بیٹے کی غلطی کو معاف کر دو ماں نے کہا میں نہیں مانوں گی میرے دل کو بہت تکلیف پہنچائی ہے عورتوں کی بات مان کر وہ دنیا کا بد بدخصرت انسان جو ماں کو منہ پر بری بات کہے ماں کا دل دکائے باپ کا دل دکائے کائنات میں اس سے بدتر اور کوئی انسان نہیں ماں باپ وہ ہیں اور گناہوں کی سزا اللہ قبر میں دیتا ہے ماں باپ وہ ہیں اور گناہوں کی سزا اللہ حشر میں دیتا ہے ماں باپ وہ ہیں اور گناہوں کی سزا اللہ جہنم میں دیتا ہے اگر کوئی جوڑوں کا غلام جوڑوں کی بات سن کر ماں کے دل کو تیزا پہنچائی باپ کے دل کو تکلیف پہنچائی میرے اللہ کی قسم مرتے وقت اللہ زبان سے کلیمے کو چین لے گا اس سے بڑا عذاب اور کیا ہو سکتا ہے اللہ نے اپنی اور اپنے نبی کی اطاعت کے بعد سب سے زیادہ جو حکم دیا وہ اس بات کا حکم دیا کہ ولا تخل افیوں ولا تنہر ہوما وق ہوما قول کریما کہ ان کو اف تک بھی نہ کہو اور ان سے اچھی بات کہو یہ ماں ہے جس کے قدم و تلے جنت یہ ماں ہے اگر کافر بھی ہو جائے اور مشرق بھی ہو جائے قرآن میں حکم ہے پلا تو ہوما وہ صاحب ہوما پھر دنیا معروفا کہ ہاں کفر کی شر کی بات میں ان کی بات نہ مانو وہ صاحب ہوما پھر دنیا معروفا لیکن دنیا کے معاملے میں ان کا دل نہ دکھاؤ نبی کے زمانے کے وہ آدمی ظاہر سی بات ہے داڑھی منڈے تو نہیں ہوں گے گھر میں ٹی وی تو نہیں لگی ہوگی ڈش آنٹینا تو نہیں ہوگا کیبل کلیکشن تو نہیں ہوگا اور جورو کے غلام بھی تو نہیں ہوں گے کبھی اپنی ماں کے سامنے کوئی ایسی بات کہہ دی ہوگی کہ جس کی وجہ سے ماں کے دل کو ٹھیس پہنچ گئی ماں زندی ہے جمعہ کی نماز کے بعد قدموں میں پڑھ کر معافی مانگ لو کل قیامت کے دن میری بات یاد کرو گے ماں مر چکی ہے ماں کے لیے حج کرو ماں کے لیے عمرہ کرو ماں کے لیے صدقہ کرو ماں کے لیے خیرات کرو اللہ سے دعا کرو اے رب کائنات جہالت میں نادانی میں ماں کو صدمہ پہنچا دیا اے اللہ یہ حج کا ثواب اس تک پہنچا دے مولا تو راضی کروا دے بہت خطرناک گنا ہے خطرناک گنا ایک تو حقوق العباد کا گنا ہی خطرناک اور اس میں یہ جرو کے غلاموں کے لیے خطرناک سزا ہے کہ اللہ موت کے وقت کلی میں طیبہ چھین لیتے ہیں خاص طور سے وہ جورو کے غلام جو جورو کی بات سن کر ماں کو کچھ کہہ دیا باپ کو کچھ کہہ دیا آخا کو بات سمجھ میں آ گئی آخا نے کہا کہ ماں کو بلاؤ فرمایا کہ میں سب معاملہ سمجھ گیا ہوں ایک کام کرو معافی نہیں دیتی لکڑیاں جمع کرو اور اس لکڑیوں کے اندر اپنے بچے کو ڈال دو کہا کہ آخا ایسا نہیں ہو سکتا فرمایا کہ ماں اگر تو معاف نہیں کرے گی اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں تیرے بیٹے کو ڈالے گا تب ماں کی سمجھ میں آیا اور ماں نے معافی دے دی اپنے بیٹے کو تب اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی زبان سے کلیم طیبہ کو جاری فرمایا ماں کے بڑے احسانات ہیں علماء نے کہا کہ ماں زچکی کے وقت جو تکلیف سہتی ہے اور ایک مرتبہ جو آہ کرتی ہے پوری زندگی خدمت کر کر ماں کے دودھ کے قطروں کا حساب چکانا ماں کے رونے کا حساب چکانا ماں کی خدمت کا حساب چکانا ماں کی تربیت کا حساب چکانا یہ دور کی بات ماں پیدا کرتے وقت ایک آہ جو کہی اس آہ کا کوئی نہیں ادا کر سکتا اس لیے اگر ماں مر چکی ہے جمعہ میں ایک مرتبہ ماں کے خبر کی زیارت کریں اصال ثواب کریں صدقے کا اور خیرات کا معمول بنائے ہر ہفتے ہر مہینے دو تین غریب کو کھانا کھلایا ماں کے حق میں ایسال ثواب کیا تین مرتبہ قلو اللہ پڑا روزانہ ایک کلام پاک کے ختم کا ثواب اللہ سے دعا کی مولا غلطی ہو گئی ماں کی نافرمانی اے اللہ یہ ثواب پہنچا دے ممکن ہے قیامت میں جب کلام پاک کی ماں ڈھیر دیکھے گی عمرہ دیکھے گی حج دیکھے گی صدقہ دیکھے گی تو کہے گی میرے بیٹے تو نے جو تکلیف پہنچائی اس سے زیادہ مجھ پر احسان کیا چل میں نے معاف کر دیا قدم کے نیچے جنت ہے نہیں ملے گی ماں کی ناراضگی کے ساتھ باپ جنت کا دروازہ ہے اسے دکھ پہنچا کر جنت نہیں ملے گی تو اللہ تبارک تعالیٰ تو رحیم ہے کریم ہے وہ ماں جو اپنے بچے کو لکڑیاں سلگا کر ڈالنا نہیں چاہتی اللہ جہنم میں ڈالنا کیسے پسند کریں گے اللہ نے جہنم کو کیوں بنایا اللہ نے کافر کو کیوں پیدا کیا مشرق کو کیوں پیدا کیا اللہ نے یہود نسارا کو شیطان کو کیوں پیدا کیا اللہ نہ رکھتا سب کے سب مسلمان ہو جاتے لیکن اللہ تبارک تعالیٰ رکاوٹیں رکھ کر امتحانات رکھ کر اللہ تبارک تعالیٰ بندے کو نکھارنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آزمائش کے اندر کامیابی دے کر خلیل بنانا چاہتے ہیں محبوب بنانا چاہتے ہیں اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ستر پر تین فرقے بنائے یہ دیکھنے کے لیے کون کس فرقے کا منہ چاٹتا ہے کس فرقے میں چل پڑتا ہے کس کی پوجا کرتا ہے کس کو نبی مانتا ہے کس کو خدا مانتا ہے اس لیے بنائے اللہ نے اللہ کو محبت ہے لیکن قانون یہ ہے کہ امتحان پاس کرنا پڑے گا آزمائش کا پرچہ لکھنا پڑے گا اور صبر کا دامن پکڑنا پڑے گا اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرقے رکھے پانچ نمازیں رکھی کوئی فرقہ نہیں اللہ نے روزے رکھے کوئی فرقہ نہیں اللہ نے حج رکھا کوئی فرقہ نہیں تو جب ان میں نہیں تو اور چیزوں میں بھی ہو سکتا ہے اللہ کر سکتے ہیں لیکن اللہ کی مرضی اور اللہ کا من چاہیے کہ ان گمراہیوں کے اندر ہدایت کے راستے کو پکڑے اللہ کے نبی نے وہ جو لکیر کھینچی فرمایا کہ یہ سیرات مستقیم ہے اور دائیں بائیں دائیں بائیں ہر راستے کے موڑ پر شیطان بیٹھا ہے ان کی تم بات مت مانا اور ان کے نقش قدم پر نہ چلنا سرات مستقیم پر چلنا تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہدایت دی اور اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک پر کڑا پہرا لگایا انہوں الہیہ اور انہوں شریعت اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر کڑا پہرا لگایا صحابہ کرام تک یہ دین پہنچا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اللہ نے قیامت تک آنے والی نسل انسانی کے اندر ان کو چن لیا ان کو سلیکٹ کر لیا یہ ابو بکر صدیق قیامت تک آنے والے اربوں خربوں انسانوں میں ایک ہی تھے اللہ نے ان کو یار غار بنایا اللہ نے ان کو نبی کا مصاحب بنایا ہجرت کا ساتھی بنایا یہ ایک ہی تھے عمر بن خطاب یہ ایک ہی تھے عثمان غنی یہ ایک ہی تھے طلحہ یہ ایک ہی تھے زبیر یہ کروڑوں اربوں کھربوں نفوس میں سے انسانوں میں سے اللہ نے ان کو نبی کی غلامی کے لیے چن لیا اور اللہ نے جبریل علیہ السلام کو دیا یہاں تک این او سی جبریل علیہ السلام نے آخا کو دیا کوئی معاملہ نہیں اللہ کے نبی نے صحابہ کو دیا کوئی معاملہ نہیں اور صحابہ بھی جب تک رہے اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی اسی لیے علماء نے کہا الصحابت کلہم عدول تمام کے تمام صحابہ متقی ہیں پرہزگار ہیں ان میں جو بھی عمل کرے وہ تمام کے تمام جنتی ہیں اور وہ ہر عمل جنت تک جانے والا ہے یہاں اچھی طرح بات سمجھ لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اختلافات ہوں گے جھگڑے ہوں گے ہر آدمی ایک پگڑی والے کو پکڑ لے گا کوئی تصویر والے کو پکڑ لے گا اور کوئی کتاب کو پکڑ لے گا کوئی غیر مقلد کو پکڑ لے گا اس اختلاف سے اس جھگڑے سے بچنے کا راستہ کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے تمام کے تمام صحابہ ستاروں کے مانند ہیں اصحابی کنجوم بھی اقتدائی تم اختدئی تم کہ میرے تمام صحابہ ستاروں کے مانند ہیں ایک صحابی کے طریقے کو بھی تم اپنا لوگے کسی بھی صحابی کے طریقے کو اپنا گے تم جنت میں چلے جاؤ گے تم ہدایت پر آ جاؤ گے والسابقون الاولون من الانصار والمہاجرین والذین مہاجرین ودینسان رضی اللہ عنہم عن اللہ نے کہا انصار ہو کے صحابی مہاجر سابقین اولین ہیں سابقین آخرین ہیں یعنی پہلے جو ایمان لائے بعد میں ایمان لے آئے مکے کے رہنے والے مدینے کے رہنے والے انصار مہاجرین اللہ نے ٹیٹل دیا رضی اللہ عنہم و رضوان اللہ ان سے راضی ہو چکے اور وہ اللہ سے راضی ہو چکے صحابہ کرام تمام کے تمام بخشے بخشائے صحابہ کرام میں جو عمل کا اختلاف ہے یہ عمل کا اختلاف سنت اور بدت کا اختلاف نہیں ہے اگر ایک صحابی سنت اور ایک صحابی بدت پر ہوتا ایک صحابی ہدایت اور ایک صحابی ضلالت پر ہوتا ایک صحابی سرات مستقیم اور ایک صحابی تیرے راستے پر ہوتا تو اللہ یہ نہیں کہتے نبی یہ نہیں کہتے کہ ان میں سے تم جس کا راستہ اپنا لو تم کامیاب ہو جاؤ گے اللہ کے نبی یہ کہتے ان میں جو سراط مستقیم پر ہے صرف تم ان کے راستے پر چلو ان میں جو بگڑے ہوئے ہیں ان کے راستے پر نہ چلو الحض باللہ یہ بات صحابہ کرام کے تعلق سے نہیں کہی گئی سمجھ میں آئی بات صحابہ کرام میں جو جھگڑا تھا اب یہاں سے ہماری بات اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے ہم میں جھگڑے ہیں ایک طبقہ عرس کو مانتا ہے ایک طبقہ چھلے کو مانتا ہے ایک طبقہ قبالی کو مانتا ہے ایک طبقہ خانخواہ کو مانتا ہے ایک طبقہ بریلی کو مانتا ہے ایک طبقہ دیوبند کو مانتا ہے تو اب یہ جو ہمارے جھگڑے ہیں ان جھگڑوں میں کتنے جھگڑے ہدایت اور ضلالت کے کتنے جھگڑے سنت اور بدت کے کتنے جھگڑے سرات مستقیم اور گمراہ راستے کے اور کتنے جھگڑے وہ جو آپسی اختلافات کے جو صحابہ کرام میں تھے اختلافات دو قسم کے ہوتے ہیں ایک اختلاف اشتہادی اختلاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی اس بات کے سمجھنے میں صحابہ کرام کی دو رائے ہو گئی صحابہ کرام سمجھنے میں اس کے دو مطلب لے لیے اوہد کے میدان میں اللہ تبارک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ایک طبقے کو پہاڑ کے ایک دامن پر لگا دیا اور فرمایا کہ تم اس وقت تک کھڑے رہنا کہ جب تک کہ ہماری جیت نہ ہو جائے اور میدان عہد کے اندر جنگ عہد کے اندر ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ لگ رہا تھا مسلمانوں کی جیت ہو گئی اور مسلمانوں کے ہاتھ کے اندر پتہ کا جھنڈا آ گیا بات غور سے سننا صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف مر جائیں گے کٹ جائیں گے ماؤں کے جنازے نکال دیں گے اولاد کو قتل کر دیں گے اور اپنے جسم کے ٹکڑے کروا لیں گے اللہ کی قسم کسی صحابی کے دل میں نبی کے دل کو ٹھیس پہنچانا ہرگز نہیں ہر صحابی کی تمنا کہ نبی کی خواہش اور نبی کے حکم کی تعمیل کریں اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ پہاڑ پر رہیں جب تک کہ مسلمانوں کے ہاتھ میں پتا کا جھنڈا نہ آ جائے اب ایک وقت وہ آیا کہ بظاہر مسلمان کامیاب ہو گئے صحابہ کرام دو حصوں میں تقسیم ہو گئے ایک طبقہ کہنے لگا اب ہم کو نیچے جانا چاہیے اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جیت ہو جائے اس وقت تک تمہیں رہنا دوسرا صحابہ کرام کا طبقہ تھا وہ کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ جیت ہو جائے تو پہاڑ سے اتر جانا دونوں کا منشا نبی کے حکم کی تعمیل ہے دونوں کا منشا نبی کی رضامندی ہے دونوں صحابہ کرام کا منشا الیاز باللہ نبی کے حکم کے خلاف چلنا نہیں ہے یہ صحابہ کرام کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے ایک طبقہ نیچے آ گیا اور ایک طبقہ اوپر رہ گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی طبقے کو برا نہیں کہا جو نیچے آئے ان کو یہ نہیں کہا کہ تم گمراہ ہو گئے اور جو اوپر تھے ان کو یہ نہیں کہا کہ تم نے جنت کی چابی پالی اس لیے کہ حکم کی تعمیل میں دونوں صحابہ کرام نے اشتہاد کیا دونوں صحابہ کرام نے کوشش کی کہ نبی کی رضا مل جائے نبی کی خوشنودی مل جائے ایک مثال اور دوسری مثال صحابہ کرام سفر میں جا رہے تھے ذاکر نائک کا باپ بھی قبر سے آئے گا اللہ کی قسم ایک ان سرات مستقیم سے ہمیں نہیں گمراہ کرے گا یہ بات اگر سمجھ جائیں آپ یہ بات یہ پیمانہ اگر آپ کے ہاتھ لگ جائے غلام احمد قادیانی بریلوی اور جتنے باطل فرقے ہیں آپ تن تنہا انشاءاللہ ان سے مناظرہ کریں گے آپ میں وہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی دوسری مثال ایک صحابہ کرام کا طبقہ سفر میں جا رہا تھا نماز اثر کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تم بنو قریضا ایک علاقہ ہے ایک بستی ہے بنو قریضہ جہاں وہ قبیلہ بستا ہے فرمایا کہ تم وہاں جا کر اثر کی نماز پڑھ لینا اتفاقن صحابہ کرام کو تاخیر ہو گئی اثر کی نماز میں پہنچ نہیں سکے بنو قریضہ ٹرافک جام تھا کوئی مسئلہ درپیش ہو گیا جو بھی رہا ہو اللہ کے نبی وسلم کا حکم کیا تھا بنو قریضہ کے اندر جا کر تم اثر پڑھنا نائن بلاس سے نکلے فرمایا کہ تم مارکیٹ میں جا کر اثر کی نماز پڑھنا اب دیر ہو گئی اثر کی نماز قضا ہونے کو آ گئی صحابہ کرام کے اندر دو طبقے ہو گئے ایک طبقہ یہ کہنے لگا کہ ہم نماز پڑھ لیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خزاں نماز پسند نہیں اللہ قضا نماز پسند نہیں کرتا اللہ کے نبی نے جو یہ بات کہی کہ مارکیٹ میں جا کر تم اثر کی نماز پڑھنا بنو قریضہ میں جا کر تم اثر کی نماز پڑھنا اس کا مطلب یہ تھا کہ جلدی سفر کر کر اثر کے وقت میں پہنچ جانا اب نہیں پہنچے ٹھیک ہے ہم اثر کی نماز یہیں پر پڑھ لیں گے ہم قضا ہونے نہیں دیں گے صحابہ کرام کا آدھا طبقہ یہ کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بنو قریضہ میں جا کر مارکیٹ میں جا کر اثر کی نماز پڑھنے کے لیے کہا اب ہم وہیں جا کر پڑھیں گے بھلے سے نماز قدا ہو جائے کیا جو لوگ اثر پڑھ رہے ہیں ان کا منشا یہ ہے کہ نبی کے دل کو دکھائے اور جو لوگ اثر چھوڑ رہے ہیں کیا ان کا منشا یہ ہے کہ نبی کے حکم کے خلاف چلے دونوں نے نبی کے منشا کو پانے کے لیے استحاد کیا انہوں نے کوشش کی نبی کی مراد کو پانے کے لیے نبی کی مرضی کو پانے کے لیے ایک طبقے نے اثر کی نماز پڑھ لی اور ایک طبقہ بنو قریضہ جب پہنچا مارکیٹ جب پہنچا جب جا کر اس نے اثر کی نماز قضا کی اب فیصلہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں کی حالت کو جانا جنہوں نے اثر کی نماز پڑھی ان کا منشا بھی تھا شریعت پر عمل کرنا اور جنہوں نے بنو قریضہ میں آ کر قضا نماز پڑھی ان کا منشا بھی یہ نہیں تھا سستی کاہلی کرنا نبی کے حکم کے خلاف کرنا اللہ کے حکم کے خلاف کرنا نماز کو ٹلانا یہ طبقہ بھی مقصد تھا نبی کے منشا کو پانا اس طبقے کا بھی منشا تھا نبی کی رضا کو پانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اثر کی نماز کی قضا کی تم بھی کامیاب ہو اور تم نے اثر کی نماز کو پڑھا تم بھی کامیاب ہو دونوں کی آپ نے کہا کہ دونوں طبقے برحق ہیں اسی لیے صحابہ کرام میں جو آپس میں اختلافات ہیں نظریات کے جزیات کے اختلافات یہ اختلافات ہدایت اور ضلالت جنت جہنم کے اختلافات نہیں یہ اختلافات نظریات کے اختلافات ہیں اشتہاد کا اختلاف ہے ہر اختلاف اللہ کو پسندیدہ ہے ہر جھگڑا نبی کو پسندیدہ ہے ہر طریقہ سراط مستقیم ہے اس لیے جب پوچھا گیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جھگڑے آ جائیں اختلافات آ جائیں امت فرقوں میں بٹ جائیں تو ہم کیا کرنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کے طریقے کو تم میں سے کوئی اگر ایک صحابی کے طریقے کو پالے گا وہ کامیاب ہو جائے گا وہ ہدایت پر آ جائے گا وہ سراط مستقیم پر آ جائے گا صحابہ کرام نے جو بھی عمل کیا وہ عمل کامیاب عمل ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جنت کا معیار بنایا حضرات صحابہ کرام کو ولی اللہ عزت ولی ہی ولی عزت اللہ کے لیے اللہ کے رسول کے لیے اور جب یہ آیت ہوئی ولی روحنی یہی تو صحابہ کرام تھے یہ وہ اللہ رسول پر ایمان لانے والے تو یہاں تک بات بالکل این سی کی ہے اللہ نے جبرائیل کو جو بات کہی کوئی اختلاف نہیں جبریل علیہ السلام نے آخا تک جو بات پہنچائی کوئی جھگڑا نہیں آخا نے صحابہ کو جو طریقہ دیا اس میں کوئی جھگڑا نہیں صحابہ نے جو عمل کیا اس میں بھی کوئی جھگڑا نہیں اب صحابہ نے الگ الگ کیا کوئی دین کیا کوئی نہیں کیا کوئی آمین زور سے بولا کوئی آمین آہستہ بولا ہر صحابہ کا عمل جنت میں پہنچانے والا اب یہ کہ ان امال میں کون سا عمل ہم لیں اور کس بنیاد پر لیں صحابہ کرام ہر صحابی جنتی ہر صحابی اللہ راضی ہر صحابی سے نبی دادی کوئی کام انہوں نے وہ نہیں کیا جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو اللہ کے منشا کے خلاف ہو میں نے گزشتہ جو مارس کیا تھا ایک ایک صحابی ایک ایک کمال کا ایک ایک صفت کا ایک ایک خوبی کا کوئی صحابی خوبیوں سے خالی نہیں اور صفات سے خالی نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے آپ نے فرمایا اب جو آدمی آئے گا وہ آدمی جنتی ہے اللہ کے نبی سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پیشن کوئی کے آنے والا جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ اب آنے والا وہ ہے جو سور کا بو کھا کر آیا کتے کا پیشاب پے کر آیا کوئی شک نہیں رمضان میں برفی کھانا حرام کھجور کھانا حرام رمضان کا روزہ رکھ کر زمزم پینا حرام ہے نا لیکن رمضان میں کچھ کتے ایسے ہیں سور کا گو کھا کر آتے جمعہ کی اذان کے بعد جمعہ کا خطبہ شروع ہونے کے بعد جمعہ کی نماز شروع ہونے کے بعد جو کاروبار کر کر آیا وہ سور کا پاخانہ کھا کر آیا وہ کتے کا گو کھا کر آیا وہ مرے ہوئے باپ کا پیشاب پی کر آیا شربت نہیں پیتا رو افزا مکے کا کھجور نہیں کھاتا اور زمزم نہیں پیتا وارے مسلمان روزہ رکھ کر کتے کا پاخانہ چٹ کر آتا اور کہو ماننے کے لیے تیار نہیں کہتے ہیں اب اب جو آیا وہ کتا کا گو کھایا جاتا ہے اب جو آیا سور کا گو کھایا وہ جاتا ہے وہ زمانے میں بات تھی اللہ کے ربی علیہ وسلم نے فرمایا اب جو آئیں گے وہ سیدھے جنت میں جائیں گے فرماتے ہیں کہ انصاری صحابی آئے ایک دن کے بعد دوسرے دن مجمع بیٹھا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جو آئیں گے وہ جنتی وہی صحابی جو کل آئے تھے آ جائے تیسرے دن مجمع بیٹھا ہوا تھا فرمایا اب جو آئیں گے وہ جنتی تیسرے دن وہی صحابی آئے فرماتے ہیں ایک صحابی کیا عمل کیا ہر صحابی کے اندر ایک عمل ہر صحابی کی ایک خصوصیت ابو بکر میں صداقت عمر کے اندر عدالت عثمان کے اندر حیا علی کے اندر علم خالد ابن ولید کے اندر شجاعت ایک ایک صحابی ایک ایک فن کا ماہر تھا ایک ایک خوبی کا ماہر تھا اور نبی کی ایک ایک صفت کو لیا ہوا تھا آج کا منافق کوئی انگریز کا پیشاب کوئی یہودی کا پاخانہ کوئی سور کا پاخانہ ایک ایک منافق ایک ایک کتے سور کا پیشہ پاخانہ کھانے والا عید کے بعد روزہ رکھا تو رکھا نہیں رکھا تو نہیں رکھا عید ہے زور سے تراوی پڑیا نہیں پڑھیا قرآن پڑیا نہیں پڑھا احتکاف کیا نہیں کیا عید ملن کے نام پر مرو مرو مسلمانوں مرو اور کافروں کی غلامی کرو اور بھیڑوں چماروں کے سامنے جھکو اور عالموں کی بے عزت کرو اور مساجد کی بے حرمتی کرو بنگلور کے ایک اجتماع میں سیکولر مسلمانوں نے سدرشن کو بلایا اس نے مسلمانوں کی ذات پر تھوکا مسلمانوں کی برادری کو تھوکا اسلام کی توہین کی قرآن کی توہین کی مجمع مسلمانوں کا اسٹیج مسلمانوں کا اور عنوان جو قائم کیا گیا عید ملن کے نام پر اور بھیڑوں کا ساتھ لو لا لایت اولیاء من دون اولیامیندون اللہ نے کہا یہ کافر تمہارے دوست نہ ہوئے ہیں نہ ہو سکتے ہیں علماء سے چڑ داڑی والوں سے چڑ اماموں سے چڑ کچھ حرام زادے کتے سور کی اولاد مسجد میں آتے ہیں یہ کتنا ٹائم پہ ادا نہیں ہوئی ٹائم پہ جماعت نہیں ہوئی مسجد کی گڑا لاگے مسجد کی اللہ کی قسم مسجد میں داخل ہوتے ہیں اللہ کے نبی کو جیسے منافقوں کو دیکھ کر یہود و نصارہ کو دیکھ کر دین کے دشمنوں کو دیکھ کر دل میں ملول پیدا ہوتا تھا آج امریکہ کے کتے برطانیہ کے کتے منافق بھیڑ چماروں کی اولاد اسلامی مسلمانوں کی شکل میں مسجد میں آئے ہیں دین کے کام میں رکھنا پیدا کرتے ہیں اڑچنے پیدا کرتے ہیں حق کے کام کے اندر رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں ہمت نہیں سدرشن سے جا کر مقابلہ کرتے ٹھاکرے سے جا کر مقابلہ کرتے بابری مسجد کا مقدمہ لڑتے ہمت نہیں کہ اسلام مسلمان دشمنوں کے سامنے زبان دراز کرتے بھیڑوں کی جھوٹی چائے پیتے ہیں حرام زادے غیروں کے سامنے جھک جھک کر چلتے ہیں اور مسجد میں آ کر اکڑتے ہیں اس نے قرآن کے خلاف بات کہی حج کے خلاف بات کہی کیا تھا مجمع صاحب بھاگ گیا آج ہماری مجلس میں ہم بھیڑ چماروں کو بلا کر آج اتنا ہے کہ وہ ہماری ذات کو برا کہے برادری کو برا کہے مسلمانوں صحابہ کرام کیا اس پیدا کرو صحابی آئے تین دن آخا نے جنت کی سند دی اور فرماتے ہیں کہ میں ان کے گھر گیا ان کو پتا نہیں کہ اللہ کے نبی نے ان کو جنت ہی کہا فرمایا کہ میں آپ کے گھر مہمان ہونا چاہتا ہوں تو کہا کہ ٹھیک ہے دن میں رہے رات میں رہے اور جب مہمانی کی مدت ختم ہونے لگی فرمایا کہ کوئی خاص عمل تو دیکھا نہیں کہ تم تحجد لمبی پڑھتے ہو قرآن کے اتنے پارے پڑھتے ہو معمولی تحجد معمولی نماز معمولی زندگی لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کہا کہ آپ جنتی ہیں کس وجہ سے آپ کو کہا مسلمانوں دلوں کا محل نکالو قرآن کی بنیاد پر اتحاد پیدا کرو حدیث کی بات پر اتفاق پیدا کرو فرقوں میں نہ بٹو وہ تسیم و بے اللہ ہی جمیا انگریز کتا تمہیں چبانے کے لیے تیار ہے یہودی نگلنے کے لیے تیار ہے کافر تمہیں اپنا وجود ختم کرنے کے لیے تیار ہے تمہارے آپسی اختلافات آپسی جھگڑے کینا کپٹ غیبت یہ تمہیں تباہ کر دیا ہے برباد کر دیا ہے فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی خاص عمل نہیں دیکھا فرمایا ویسا تو کوئی خاص عمل نہیں اللہ کے نبی نے تمہیں کہا پہلے دن آج جو آئے گا جنتی دوسرے دن تیسرے دن لگاتار تم تین دن آتے رہے بتاؤ اللہ کے نبی نے ایک بات کیوں کہی وہ صحابی کہنے لگے خاص اول تو نہیں کہ چالیس چالیس رکعت میں قرآن جو ہے تحجد پڑھ دوں قرآن کو اتنا ختم کر دوں ہاں میرے دل میں کسی مسلمان کے تعلق سے برا میل نہیں ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خلاف فن کو لے گئے ایک فرقہ دوسرے فرقے کو ڈاؤن کرنے کی فکر میں صحابہ کرام یہ وہ طبقہ جو بخشا بخش آیا ہے اور تمام کا تمام جنتی صحابہ کرام کا طبقہ اب ان کے اختلافات کو لے کر ہم کیسا ایک فرقہ بن سکتے ہیں جبکہ صحابہ میں خود الگ الگ طریقے تھے کسی نے دین کیا کسی نے نہیں کیا کسی نے آمین کہا کسی نے نہیں کہا اب لے تو کیا طریقے سے لیں کیا شخصیتوں کو پکڑ کر لے یا قرآن و حدیث کو لے یا ووٹ کہ زیادہ صحابہ کس طرف کم صحابہ کس طرف انصار کس طرف مہاجر کس طرف یہ سب سمجھنا نہ میرے بس کی بات ہے نہ آپ کے بس کی بات ہے یہ علماء ہیں یہ ہمارے کبار ہیں یہ اصناف ہیں ایک طرف بزرگ بھی ہیں اور ایک طرف ان کے ہاتھ میں کتاب و سنت بھی ہے بہرحال ہماری ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان جو ہے صحابہ کرام کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر الجھے نہیں ہمارے لیے جنت کا راستہ یہ ہے آخا نے فرمایا رمضان المبارک کے بعد شوال کے جو چھ روزے رکھے گا اللہ تبارک تعالیٰ اسے سارے سال کے روزوں کا ثواب مرحمت پروائیں گے جس نے رمضان کے روزے رکھے جس نے روزے ہی نہیں رکھا بے وقوف وہ کیا چھ روزے رکھے گا اس کو ہزار روزے رکھیں گے پھر اس کے بعد وہ رکھے گا رمضان کے جس نے روزے رکھے چھ روزے شبال کے مہینے میں رکھے سال بھر کے روزوں کا اجر اسے ملے گا یہ چھ روزے پورے شبال کے مہینے میں کبھی بھی آپ رکھ سکتے ہیں کنٹینیو رکھیں دو دو کر کر رکھیں ایک ایک کر کر رکھے شوال کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے ان چھ روزوں کو رکھ لیں بس ہمارے لیے یہ ہدایتیں ہیں کہ جن پر چل کر ہم جنت کے راستے پر چل سکتے ہیں صحابہ کرام کے اس جو ہے اختلاف کے جھمیلے میں کون صحابی کے طریقے کو اپنانے کے لیے کیا ہمارے پاس معیار ہے سراط مستقیم کا اس اہم عنوان کے ساتھ اگلی جمعہ حاضر خدمت ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالی ہم میں اتحاد اتفاق پیدا فرمائے اللہ تفریقے کو مٹائے اللہ تبارک تعالی صراط مستقیم نصیب فرمائے آمین واقدان الحمد للہ رب العالمین